حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا امام ابو داود رحم مولا کہتے ہیں کہ قسم علی نے آمش سے اسی کی مثل روایت کیا ہے سنن ابو داود حدیث نمبر چار ہزار اکانوے